پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے یہ دھرتی مثل مادر ہے دھرتی مثل مادر ہے ہم اس پہ جان اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ پاک زمین یہ پاک وطن ایمان بھی ہے پہچان بھی ہے اس کے دم سے اپنی عزت اس کے دم سے ہی شان بھی ہے یہ نعمت عالی ہے شکر نعمت عالی ہے شکر خالق ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دھرتی مثل مادر ہے دھرتی مثل مادر ہے ہم اس پہ جان لٹائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے اس کی بنیادوں میں شامل ہے آج تلک پاکی ہوں اس کی تعمیر میں شامل ہے یہ جذبہ ہمت اور جنون جس کی عظمت سے دنیا میں جس کی عظمت سے دنیا میں ہر دشمن سے ٹکرائیں گے یہ دھرتی مثل مادر ہے یہ دھرتی مثل مادر ہے ہم اس پہ جان اٹھائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے وہ سوچ نہ جس تنظیم نہ جس جو اس کے مخالف آئے گی وہ ذلت اور رسوائی سے اپنے انجام کو پائے گی ایسے دشمن کی ہستی ایسے دشمن کی ہستی اپنی گھر کی سے مٹائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دھرتی مثل مادر ہے یہ دھرتی مثل مادر ہے ہم اس پہ جان اٹھائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے تنظیم یہاں سنی شیعہ کا مقصد ہے عمل کردار سے ہر مکتب کی اپنی سرحد ہے خیر پاک محمد ہے خیر پاک محمد ہے نافذ کر کے دکھلائیں گے دھرتی مثل مادر ہے دھرتی اس مادر ہے ہم اس پہ جان اٹھائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے بازی رشوت خوری غداروں نے پھیلا دی ہے ل زمانے بھر میں پاکستان کی بھی کروا دی ہے انشاء اللہ اب جلدگی انشاء اللہ اب جلد ہی سلت سے جان چھڑائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے جس ملک تکھاتے ہیں سازش اس کے ہی واسط کرتے ہیں بنتے ہیں جو دیدار بڑے اور پھر بازی کرتے ہیں ایسے کاروں کے چہرے ایسے مت کے چہرے ہم دنیا کو دکھلائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بچائیں گے اسلام ہماری طاقت ہے قرآن ہماری پہچان ہے یہ ملک اسی کے صدقے میں پایا ہم نے یہ ایمان ہے سچے وارث ہیں اس کے سچے وارث ہیں اس کے غداروں کو بتلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دھرتی مثل مادر یہ دھرتی مثل مادر ہے ہم اس پہ جان اٹھائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے یہ ملک عطا ہے اللہ کی اس پہ پجتن کا سایہ ہے شاط نبی کو شاط علی نے اس پہ گھر کو لٹایا ہے نارا تکبیر رسالت ہے دری تکبیر رسالت ہے دری ہم الجیت لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دھرتی مثل مادر ہے دھرتی تی مادر مادر گئے اس پہ جان لٹائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے